سیدہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی اور سحری کرنے میں تاخیر کرتی رہے گی حدیث نمبر سینتیس سو بیس مسند احمد